کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے